گناہ کا اظہار حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرون ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ مجاہرون کون ہیں فرمایا وہ شخص جو رات کو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا رب اجزا وجل اس کا پردہ رکھتا ہے لیکن صبح کو وہ لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں میں نے گزشتہ رات کو یہ کیا وہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو ہٹا لیتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے کو نہیں ہٹانا چاہیے کیونکہ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ بلکہ اعلان بغاوت ہے اور باغی کے لیے معافی نہیں عن ابی قطادت الصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن المجاہرون قیل یا رسول ومن المجاہرون المجاہرون قال الذي يعمل العمل بالليل فيستره ربه عز وجل ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا فيكشف ستر الله عز وجل عنه